ہمارے سکھر سے آئے ہوئے مہمان عالی ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا کاری خلیل احمد بندھانی صاحب کو آپ جو ہے ناروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر بھرپور انداز میں جتنا مجمع ہے اتنا جو ہے جوش و خروش نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اکابرین ختم نبوت مجاہدین ختم نبوت کاروان ختم نبوت نعرہ تکبیر الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس صدق الله مولانا العظيم دوش بر اللهم صل على محمد میرے محترم بزرگوں بھائیوں ہر سال اللہ کے فضل و کرم سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے اس جگہ پر جس جگہ کے لیے بہت سے افراد ابھی موجود ہوں گے کہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جسے ربا کہا جاتا ہے اسے کھلا شعر قرار دے دے آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ اور ہم یہاں موجود ہیں یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کی جد و جہد کوشی کا نتیجہ ہے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے کافی بزرگان دین ہیں کچھ فارغ بھی ہو چکے ہیں کچھ فارغ ہوں گے میرے بعد مجھ سے بہتر ہم سب سے بہتر ہیں اس وقت جمعیت علماء اسلام کے بڑے بزرگ مولانا عبداللہ صاحب اور پھر ابھی کریم میں مولانا ارشاد صاحب جب دونوں حضرات بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے بڑا ایک عشق رسول رکھتے تھے ختم نبوت کا درد رکھتے تھے ان کی خوبیاں بے شک بجا بہت خوبیاں بہت صفات کے مالک تھے لیکن ان کے بعد مشن جاری اور اس کے میں ساتھ کہ اس ناکارے نے اور علماء کرام نے دیکھا اس ملک کے پاکستان کے جلسوں میں کانفرنسوں میں نے سات اس ناکارے ختم نبوت کانفرنسیں جو حضرت کی زیر صدارت زیر سرپرستی وہاں ہوئی اس ناکارے نے دیکھا کہ گھنٹوں حضرت باوضو بیٹھا رہا کرتے تھے جوانوں کو تقاضے ہو جاتے تھے وہ اڑ جاتے تھے لیکن حضرت اسی طرح سے باوضو بیٹھے ہوئے دیکھیے ایک کوئی نیکی کے لیے کدال مارے کوئی پھاوڑا چلائے کوئی ڈنڈا چلائے کوئی جناب محنت کرے لیکن ایک بزرگ کا عمر رسیدہ ہونے کے باوجود اس مسئلہ ختم نبوت کے لیے اس طرح بیٹھا رہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بہت بڑا جہاد ہے الحمدللہ ان کے صاحبزادے بھی اسی نہج پر اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خیر و برکت فرمائے میرے بھائی بزرگوں سے پہلے حضرت امیر شریعت سید شاہ بخاری اور پھر ان سے پہلے میرے استاد الاستاذ علامہ انبر شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ کیا وہ درد رکھتے تھے مرزائیت کے خلاف قادیانیت کے خلاف یہ دونوں حضرات جب بیان فرما رہے تھے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ذہن میں یہ بات ڈالی میں آپ کے سامنے عرض میرے بھائیوں محنتیں بڑوں کی ہوتی ہیں جد و جہد بڑوں کی ہوتی ہے باپ کی محنت ہوتی ہے دولت باپ جمع کرتا ہے شب و روز محنت کرتا ہے راتوں کو جھاگتا ہے لیکن بیٹے جو ہے اس محنت کا سمرہ پاتے ہیں ہمارا حال یہی ہے کہ ہمارے اکابر نے اس فتنہ کے لیے اس گروہ کے لیے فرقہ نہیں کہیں اس ٹولے کے لیے انگریز کے خود کاشتہ پودے کے لیے ہمارے اکابر نے بڑی جد و جہد کی بڑی محنت کی اور پھر وہ بڑے دیکھیے کسی کو فکر دکان کی ہے مکان کی ہے جائیداد کی ہے ملوں کی ہے مال و دولت کی ہے زر سیم کی ہے لیکن آؤ دیکھو عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھو آؤ علامن شاہ کاشمیری کو دیکھو پوچھو آپ کو کیا فکر ہے کہا مجھے کچھ فکر نہیں مجھے فکر ہے تو ختم نبوت کا ہے اور ان دجالوں کے دجل کا جب تاریخ ختم نبوت چل رہی تھی ایک ترپن کی تحریک اس وقت ہم چھوٹے تھے نو سال کے بڑی عمر کے بھی ہوں گے وہ دیکھنا تو ہمیں نصیب ہوا لیکن کام کا موقع نہیں ملا پھر اس کے بعد چوہتر کی تحریک چلی میرے بھائی بزرگوں اس وقت میں ناکارا اٹک کی مرکزی جامع مسجد میں خطیب و امام آج اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اساتذہ اور میرے ماں باپ کی دعا میرے ایک استاد حضرت شیخ القرآن صاحب کے نام خلیل تو کافی اتنے پڑھا رہا پڑھتا رہا تیرے والد میرے پیچھے پہنے کہ اسے میرے پتر نو چھڈو اور تینوں اے مسجد مل جاوے نا میں تاں تینوں چھڑ دے گا آج اللہ پاک نے مجھے وہاں رکھا پینتی سال گزر گئے یہ اساتذہ کی بزرگوں کی دعائیں پھر جناب اعلیٰ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت استاد مولانا عبد القدیر صاحب رحمت اللہ علیہ پندرہ تھوڑی یہ باتیں ہو جائیں جب تاریخ ختم نبوت چلی میں اٹک کی جامع مسجد میں تھا تاریخ زور شور سے چل رہی تھی میرے استاد مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ صدر مجلس عمل تھے بڑی سوب سے برداشت کی بڑی تکلیفیں اٹھائیں جیلوں میں جانا بھی ہوا سب کچھ ہوا میرے بھائیوں ہر جگہ ہر مسلمان نے قربانی دی میرے استاد اس وقت آئے کون آئے جو انور شاہ صاحب کے خاص شاگرد تھے رحم اللہ جس کو میرے استاد مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ان کے بارے میں فیض الباری شرح لکھی بخاری کی حضرت مولانا بدر عالم میٹھی نے ہمارے درس بخاری میں حضرت شیخ بن نوری نے یہ بات فرمائی کہ مولی بدر عالم دعا دے مولوی عبد القدیر کو چلتے اور بات ذرا تھوڑی سی منالی یہ مولانا عبد القدیر یوں سمجھے کہ امین و کو خوب جناب والا دلائل سے آراستہ کرنا یہ میرے استاد مولانا عبد القدیر شیخ العزیز کا کام تھا انہوں نے بہت فیض اٹھایا اللہ غری کے رحمت کرے اللہ مولانا امین کاری کو قربانیوں قبول و منظور فرمائے یہ تھے مولانا عبد القدیر شیخ العزیز رحمہ اللہ تو فرمایا استاد بن نوری رحمت اللہ علیہ نے کہ دعا دے مولانا بدر عالم میٹھی مولانا عبد القدیر کو کہ میرے استاد مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کی ساری باتوں کو یہ محفوظ کر لیتے اللہ نے بڑا حفظہ دیا تھا استادوں علماء بیٹھے تھوڑی سی بات کرتا چلوں ہم نے فقیر والی میں مشکات شریف پڑھی ان سے اور پھر اس کے بعد جناب والا جب حدیث پڑھاتے ہیں سب محدث کیا کہنا اسی کے بعد جناب والا حمد پڑھتے تھے قاضی پڑھی امور عامہ پڑھی آپ خدا جانے کہ ایک شخص ابھی حدیث میں ایسا بول رہا تھا جیسے محدود صلی اللہ علیہ وسلم اور ابھی ایسا جیسے منطق کا امام اللہ نے ایسے ایسے قابل یہ استاد مولانا عبد القدیر صاحب رحمت اللہ علیہ اب میں بات عرض کر رہا ہوں تاریخ زوروں پر تھی تاریخ چل رہی تھی چوہتر کی تاریخ ہر جگہ شہر میں جناب کام ہو رہا تھا میرے بھائیوں اس وقت میرے استاد مولانا عبد القدیر صاحب آئے فرمانے لگے کہ خلیل میں تمہیں اپنے استاد کی بات بتلاؤں ہمارے استاد مولانا انور شاہ صاحب بہت کمزور ہو چکے تھے بہت کمزور ہو چکے تھے اور کہا کہ بھائی میں کئی دنوں سے پریشان بڑا غمگین رہا مجھے بہت ایک فکر ہے میری چرپائی ذرا دیوبند کے سہن میں رکھو اور جتنے بھی ساتھی ہیں شاگرد ہیں سب کو بلاؤ کہ ہم سب موجود تھے استاد مولانا عبد القدیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے استاد علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس اس فرق گروہ کی وجہ سے اس اس ٹولے کی وجہ سے مرزائیت کی وجہ سے ان کے دجل کی وجہ سے ان کے فریب کی وجہ سے کہ یہاں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کا قبل الگ ہے ان کا نبی الگ ہے جھوٹا نبی ان کے امت الگ ہے انہوں نے ازواج متارات کے مقابلے ازواج متارات نہیں سمجھ رہے لوگ بہرحال کئی راتیں مجھے نیند نہیں آئی کئی راتیں گزر گئی کہا ایک رات ایسی گزری اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی انور شاہ پریشان نہ ہو ایک وقت آئے گا کہ یہ مرزائی اپنے آپ کو چھپائیں گے یہ مرزائی زلیل اور رسوا ہوں گے تو آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں زوروں پر تحریک ہے اور خدا کرے وہ ہمارے استاد کی جو تڑپ تھی خدا کرے یہ وقت آ گیا ابھی تاریخ چل چلا نہیں ہوا تھا سات ستمبر کبھی نہیں ہوا تھا آپ یقین جانے جب میرے استاد مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی میں نے کہا بزرگوں نے بڑی قربانیاں کر ہیں قربانیاں دے دی ہیں عطا اللہ شاہ صاحب نے دے دی اور ان کے ساتھ کئی مجاہدین نے دے دی کئی ہزاروں شہید ہو گئے جناب ترپن کی تاریخ میں اس ناکارے کے دل میں خدا جانتا ہے اسی وقت اللہ نے یہ بات ڈالی کہ انشاءاللہ اللہ اس تاریخ نبوت چوہتر کی تاریخ میں مرزائی غیر مسلم اقلیت قرار دیے جائیں گے کیوں اس لیے کہ انور شاہ کا شاگرد رشید مولانا یوسف بن نوری نعرہ تکبیر آج وقت آ گیا ہے کہ اللہ ہمیں دکھائے گا انور شاہ کاشمیری تیری طرف آج تیرا شاگرد صدر مجلی عمل ہے آج دنیا کو دکھا دوں گا کہ جو اتنا تھا رات کو جس کو نیند نہیں آئی نیند اڑ گئی تھی میں نے تسلی دی آج اس کے شاگرد کے زیر صدارت میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مرزائی غیر مسلم ہے کافر ہے جو ان کو کافر نہیں کہے گا وہ بھی وہ بھی دنیا نے دیکھا ہم نے دیکھ لیا راتوں کو ہم بھی جاگے آج اللہ نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ورنہ ہماری کیا تار ہوتا تھا ربوا کو کھلا شیر قرار دو ربوا کو کھلا شیر قرار دو ایک تو یہ بزرگان دین کی محنت میرے بھائی ایک بات چلی تھی نسبت پر مولانا شاہ صاحب فرما رہے تھے ومار صلاح کا فتح اب دیکھیے ذرا نسبت آئی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم الانبیاء بنایا خاتم بنایا سبحان اللہ بتلا دیا کہ یہ پیغمبر معمولی نہیں ہے بے شک پہلے بھی پیغمبر لیکن وہ اور یہ بڑا فرق ہے زمین آسمان کا قال يا قوم وإلى سمود أخاهم صالحا قال يا قوم اے میری قوم اے میری قوم اے میری قوم وہ قوموں کے لیے نبی پیغمبر تھے لیکن میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آیا اب قوموں کے ایک قوم کے لیے نہیں میرے حبی فرمائیے گا یا اللہ اے تمام روئے زمین کے انسانوں آپ نے یہ کیوں خطاب کیا نسبت دیکھیے بات نسبت کی بات آئے گی فرمایا اے میرے حبیب آپ نے یا قومی نہیں کہنا آپ سارے انسانوں کے لیے پیغمبر ہیں رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے رسول بنایا ساری قوموں کے لیے رسول بنایا سبحان اللہ پھر جس جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہوتی گئی ہماری نسبت دو باتیں کرنے جو بزرگوں سے سنا سٹیج پر بیٹھے کچھ آتو جاتو تو نہیں بھائی انہیں سے بزرگوں سن کر کے بات کرتے ہم کیا نسبت کی بات میرے آقا کے ساتھ نسبت آہا دستور حیات دیا جا رہا ہے پہلے بھی دیے گئے قوانین نازل کیے براہین دلائل توحید کے کے لیے اوروں مسائل بھی دیے نماز کے یہ ساری چیزیں آئیں لیکن یاد یادگی تورات اور انجی اور زبر صوف ابراہیم میں وہ انداز نہیں اب یہاں نسبت آ رہی ہے اب دستور حیات دیا جا رہا ہے جس کو ہم بلا چکے ہیں جس کی وجہ سے ذلت میں جا رہے ہیں تو دانی کے آہین تو چیز زیر گردوں سر تنقین تو چیز آ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولا یزالستو قدیم اب آئے جناب دیکھیے فرمایا کتاب تو پہلے بھی آئی لیکن اب امام کائنات کو کتاب دی جا رہی ہے ان کے پر جو کتاب نازل کی جا رہی ہے نسبت ادھر ہوگی تو اللہ پاک نے فرمایا خدا کتاب بھی میرے حبیب ایسی جو سارے انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہو نبی بھی لناس کتابی کیا ہے ہاں قبلہ ہے پہلے قبلہ ہے بیت المقدس کی طرح سولہ سترہ مہینے آپ نے مدینہ شریف میں نماز قبلہ بیت المقدس کی طرف مکر کے نماز پڑھی لیکن حکم آ گیا میرے حبیب اب تمہیں قبلہ دیا جا رہا ہے پہلے قبلہ بیت المقدس لیکن اب آپ کے نسبت آپ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے آپ کو کون سا قبلہ دیا جا رہا ہے بیت اللہ دیا جا رہا ہے جو سارے انسانوں کے لیے کیا سمجھے اور امت بھی للناس ہے میرے بھائیوں پیغمبر آفاقی نبی آفاقی ہے کتاب آفاقی ہے سمجھے جناب قبلہ آفاقی ہے یہ دیکھیے نسبت ہوتی گئی ہر چیز آفاقی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت اللہ تمام جہان والوں کے لیے فرمایا مار اللہ کا اللہ رحمت اللہ اب جو آفاقی پیغمبر کی توہین کرے گا کوئی کرے یاد رکھیے اللہ کے یہاں تو نہیں بچے گا اور دنیا میں چاہے تو خدا پکڑ لے اس کی مرضی نہ پکڑے اس کی مرضی وہ جب چاہے سزا دے لیکن ہم نے دیکھا دنیا میں گورنر تھا کہ نہیں تھا تو انہیں رسالت کی خدا نے اسے کی باڈی گارڈ سے کام لیا سب کہو ممتاز قادری زندہ غازی ممتاز قادری قادری غازی غازی ممتاز ممتاز مجاہد ختم قادری نعرہ تم نے ختم نبوت کے ساتھ زرداری اور تمہاری پارٹی نے اور تمہاری حکومت نے غداری کی تو یاد رکھیے گا نہ کوئی صدر دیکھا جائے گا نہ وزیر دیکھا جائے گا نہ گورنر دیکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی مجاہد پیدا کر دے گا کہ اسے جناب اللہ ختم کر دیا جائے گا ختم نبوت کا غدار اس ملک میں گوارا دانے